مدینہ چلیں مدینہ والے نبی سے ملاقاتیں کریں مدینہ والے نبی کے پاؤں میں بیٹھ کر دیکھیں کہ ہم نے سیرت النبی کے جلسے کر کر کے ہم نے عید بلاد النبی کے جشن منا منا کے اپنے اوپر ماتم کیا ہے یا جشن منایا ہے آج اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زندہ ہوتا محمد عربی نے جو دین اپنے جسم پہ پتھر کھا کے ہم تک پہنچایا تھا اپنے جسم پہ زخم کھا کے ہم تک پہنچایا تھا اگر یہ دین آج میرے اور تمہارے گھروں میں زندہ ہوتا حکمرانوں کی حکومتوں میں زندہ ہوتا مسلمانوں کی گلیوں اور سڑکوں پر زندہ ہوتا اگر مسلمان غیرت میں ہوتا مسلمان حیا میں ہوتا مسلمان اگر ایمان پر ہوتا مسلمان اگر عزت کی حالت میں ہوتا مسلمان میں صدیق کی اکبر جیسی صداقت ہوتی حضرت عمر جیسی عدالت ہوتی عثمان ذنورین جیسا حیا ہوتا حضرت علی جیسی شجاعت ہوتی حضرت امیر معاویہ جیسا تدبر ہوتا حضرت حسن اور حسین جیسی قربانی ہوتی حضرت عبداللہ بن مسعود جیسا علم علم فقہ ہوتا حضرت ابن عباس جیسی تفسیر ہوتی ابو حریرا جیسی حدیث ہوتی ابن عمر جیسا اتباع سنت ہوتا ابو دجانا جیسی چال ہوتی کہ کفر کے سامنے اکڑ کر گئے تھے حنضلہ کی طرح قربانی ہوتی کہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ کے شہادت کو منہ لگانے چلے گئے یا جلیبیب جیسا جذبہ ہوتا کہ جسم کے ٹکڑے کرا ڈالے یا امر ابن جبو جیسا شوق ہوتا کہ لنگڑی ٹانگ کے ساتھ میدان جہاد میں پھر رہے ہیں یا عبداللہ بن ام مکتوم جیسا بلبلا ہوتا نابینا ہے مگر ضرا پہن کے میدان میں اس زرا کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں یا خمسا جیسی قربانی ہوتی کہ چار بیٹے شہید کرا کے پوچھتی ہے کہ آقا تو ٹھیک ٹھاک ہے اگر یہ سب کچھ ہوتا مسلمانوں تمہارے لیے جائز تھا تم خوشیاں مناتے اگر آج مکہ اور مدینہ والا دین ساری دنیا پہ راج کر رہا ہوتا مسلمانوں تمہارے لیے جائز تھا کہ تم خوشیاں مناتے تم جشن مناتے مسلمانوں اگر محمد عربی کا اعلان انی رسول اللہ علیکم جمیا لوگوں نے تسلیم کر لیا ہوتا تمہارے لیے جائز تھا ہم خوشی مناتے لیکن ایک طرف صحابہ ہے ایک طرف ہم جیسے نا مراد ہے ایک طرف صحابہ ہے اصحابی کن نجوم وہ آسمان کے ستارے جن کی طرف کوئی تھوک تھوکے گا تھوک منہ پر گرے گی ایک صحابہ ہیں جنہوں نے آقا مدنی کے جسم تک تیر نہیں پہنچنے دیے ایک ہم ہیں جنہوں نے آقا کے دین کو سرے بازار فروخت کر دیا